عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیند سے جاگے پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد على كل کل قدیر وسبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ و اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پھر کہے رب اغفر لی اے میرے رب ہمیں بخش دے یا آپ نے کہا پھر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی پھر اگر اس نے ہمت کی اور وضو کیا پھر نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول ہوگی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو چودہ یہ حدیث صحیح ہے